چھوٹوں کو بڑوں کے لیے استغفار کرنے کا حکم چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کے لیے استغفار کا حکم اٹھائیسویں پارے کی سعود الحشر کی آیت دس میں بہت عجیب ترتیب اور شان کے ساتھ آیا ہے ملاحظہ کیجیے مال فی کے مصارف بیان ہو رہے ہیں دشمنان اسلام اگر ہتھیار ڈال دیں تو جو مال ان سے مسلمانوں کو ملتا ہے بغیر لڑائی اور جنگ کے صرف اسلامی لشکر کے روب کی برکت سے اس مال کو مال فہ کہتے ہیں حکم قرآن پاک میں موجود ہے مگر آج کے مسلمانوں نے یہ مال چکھا تک نہیں یہ ترک جہاد کا وبال ہے خیر مال فے کا حصہ بیان فرماتے ہوئے ان لوگوں کو بھی شریک کیا گیا جو بعد میں ایمان لائے مگر وہ اپنے پہلے والوں کے ایسے خیر خواہ ہیں کہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ترجمہ اور مال ہے ان کے لیے بھی ہے جو مہاجرین کے بعد آئے اور دعا مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ قائم نہ ہونے پائے اے ہمارے رب بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بعد میں آنے والے اور چھوٹے اپنے بڑوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند فرما رہے ہیں کیا آج کے بعد والے اور چھوٹے بھی یہ مبارک عمل زندہ کریں گے ارے بھائیو استغفار عجیب نعمت ہے بندے کو رب سے تو جوڑتی ہی ہے خود مسلمانوں میں بھی باہمی اتفاق اور محبت پیدا کر دیتی ہے